حمام بن منبع سے روایت ہے کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بیان کی انہوں نے متعدد احادیث بیان کی ان میں سے یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے اور مجھے جامع کلمات عنایت کیے گئے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو بہتر